اور ہم نے اس نبی کو شعر کہنا نہیں سکھایا اور نہ یہ اس کے لائق ہے یہ کتاب تو صرف نصیحت اور واضح قرآن ہے